تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں بڑے نرم ہیں اور اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو یقیناً وہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے تو آپ ان سے درگزر کیجیے اور ان کے لیے بخشش مانگیے اور ضروری معاملات میں ان سے مشورہ کیجیے پھر جب آپ کسی بات کا عزم کر لیں تو اللہ پر توکل کیجیے بے شک اللہ तवक्ल करने वालों को पसंद फरमाता है